زینب کے دلارے اون محمد زینب کے دلارے اون محمد اون محمد میرے اون محمد اون محمد میرے اون محمد اون محمد میرے بولی زینب یہ میرا مان بڑھانا بچوں سخرو جنگ کے میدان سے آنا بچوں موت کو زیز کا عنوان بنانا بچوں پیاسے سے روز کے حکم نہانا میں نہانا بچوں میرے محمد میرے محمد میرے آج کے دن کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا ابن مخدوم کون ہے مشکل میں گھرا آرزو محمد ہے تمہاری ماں کی دونوں ہو جاؤ میرے بھائی کے اکبر پہ فدا دونوں محمد میرے دونوں محمد دونوں محمد میرے دونوں محمد محمد میرے محمد زخم میدان میں تم کھاؤ تو خوش ہو مادر شان اجداد کی دکھلاؤ تو خوش ہو مادر سوئے دریا نہ اٹھا کر کبھی نظریں دیکھو پیاسے دنیا سے گزر جاؤ تو خوش ہو مادر میرے محمد محمد میرے محمد جنگ اس طرح کرو اہل وفا یاد کرے ایسے حملے ہو جنہیں شام صدا یاد کرے نیچے تول کے لمحوں میں الٹ دو لشکر داد اب دے اور شیر خدا یاد کرے محمد میرے محمد محمد میرے محمد دم کروں ناد علی سر کو جھکا لو بچوں سارے ارمان لڑائی کے نکالو بچوں سے رانا سجا سر پہ تمہارے لیکن موت کو آج دلہن اپنی بنا لو بچو نمرے میرے محمد حکم زینب کا بجا لائے دلارے بچے موت تو ہار گئی رن میں نہارے بچے دیکھ کر لاش پکارے یہ علی کی بیٹی سرخرو میں ہوئی دنیا سے سدھارے بچے میرے بولی ماں لاشوں سے کیوں نیند ہے آئی اٹھو ماں کو بتلاؤ لڑی کیسی لڑائی اٹھو بعد اب تم ہو بہت پھر یہ غضب ہے کیسا کب سے بالی پہ کھڑے ہیں میرے بھائی اٹھو میرے محمد جعفری روئی کہاں بچوں کو بنتے زہرا ہم اگر لوٹ کے جب گھر میں وہ آئی دکھیا خالی حجرے جو نظر آئے تو پھر سپت ہوا ہاتھ پھیلائے ہوئے رو کے یہ زینب نے کہا دونوں محمد میرے دونوں محمد میرے محمد سو میرے محمد